حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی اے ہمارے رب تو ہر قسم کے نقائص و عیوب سے پاک ہے اور ہر قسم کی تعریفوں کا مستحق ہے اے اللہ مجھے معاف فرما دے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار اڑتالیس